حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امیر کوفہ سے کہا کہ لوگوں نے آپ کی ہر بات میں شکایت کی ہے حتیٰ کہ نماز کے بارے میں بھی تو انہوں نے کہا میں تو پہلی دو رکعتوں کو لمبا اور پچھلی دو کو مختصر کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کی پیروی کرنے میں کوئی تقصیر نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے متعلق یہی گمان ہے سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو تین